آ جائیے قریب قریب آ جائیے الحمد للہ وقفا وسلم اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور گھروں سے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں الحمد ایک مرتبہ پھر ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جمعہ کے بیان اور جمعہ کے خطبے کے بعد آج قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم ہوں ہمارے درمیان میں پھر موجود ہے میں اس موقع پر مسجد انیس الاسلام کی طرف سے تمام مسلی اور حاضرین کی طرف سے قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ویسے آج قاری صاحب کو ہلکا سا بخار بھی ہے سردی بھی لگی ہوئی ہے لیکن الحمدللہ ہماری محبت میں ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان موجود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 الله الله حسنة لمن يرجو واليوم الآخر وذكر كثيرا وقال صلى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال وسلم میرے محترم علماء کرام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور میری محترمہ ہاں، مائیں اور بہنیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے ایک مرتبہ پیار محبت سے آمین کہو اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع فرمایا اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے ماشاء اللہ آپ سب مل مل کر بیٹھے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے ہم تھوڑی دیر کے لیے جیسے کل ہم جمعہ میں جمع تھے تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ کا ذکر کریں اور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے بھائی سب تیار اس کے لیے ہاں بلند آواز سے کھاؤنا تیار ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کو قبول فرما مطلب ماشاء اللہ روزے میں ہیں اور روزے دار جب اللہ اللہ کہہ کر پکارے گا اللہ کی قسم اللہ کو بہت پیار آئے گا تو میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی کھانا شروع کرے Allah Allah Allah Allah بلند آواز سے کلمہ پڑھے کرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے ساتھ میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشهود الا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 علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آئے اپنے کمرے میں تھے اللہ کے رسول علیہ وسلم صاحب کرام باہر بیٹھے اللہ کے رسول صاحب باہر آئے اور باہر آ کر اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ ہر نکونی مجھ کو مبارکباد دی ہنی اونی اے میرے صحابہ مجھ کو مبارکبادی دو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو مبارکبادی دو کہ پورا مجمع صحابہ کا انہوں نے مبارکبادی دینا شروع کیا لیکن ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حضیفہ بھائی کیا نام ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان کس بات کی مبارکبادی آپ کہہ رہے ہو کہ مبارکبادی تو ہم مبارکبادی قیامت تک آپ کو دیں گے لیکن کس بات کی مبارکبادی بھائی مبارکبادی کوئی چیز ہوئی ہو تب ہم مبارکبادی دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حذیفہ سب کو کہہ دو مجھ کو مبارکبادی دے اس لیے کہ آج بہت خوشی کا دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بہت خوشی کا دن ہے سارے صحابہ آپ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا آج خوشی کا دن کیوں ہے سننا ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مبارک بادی دو اس لیے کہ آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا سب نے پڑھا کہ نہیں پڑھا آج تک انسانوں نے مجھ پر درود پڑا چناتوں نے مجھ پر درود پڑا جنگل میں بسنے والے درندے نے مجھ پر درود پڑا اڑنے والے پرندے نے مجھ پر درود پڑا سمندر میں بہنے والی مچھلی نے مجھ پر درود پڑا چڑھنے والے چرندے نے مجھ پر درود پڑا لیکن اے میرے صحابہ مجھے مبارکبادی دو اس لیے کہ آج وہ دن ہے اللہ خود مجھ پر درود پڑ رہا ہے آج تک انسانوں نے پڑھا آج کون درود پڑ رہا ہے اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا دیکھو آیت کریمہ اتری اللہ خود درود پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ آیت کریمہ آج بھی قرآن میں ہے پارہ نمبر بائیس ارے بولو پارا نمبر آپ کو بھی یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھو اللہ خود درود پاک پڑھ رہے کیا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ کون درود پڑھ رہے تو ہمارے آقا نے ہے مجھے دو آج تک مخلوق نے مجھ پر درود پڑا آج خالی کے کائنات مجھ پر درود پڑ رہا ہے اور درود پاک ایک بات بتاؤ میرے پیاروں ہمیشہ پڑھو ہماری ماں بہنیں بھی سنے خوب پڑھو درود پاک کے تین انعامات اتنے بڑے ہیں کنسل عمال میں روایت ہے کہ درود پاک کے تین انعامات اتنے بڑے میں قسم کھاتا کہتا میرے پیاروں اگر یہ تین انعامات کے سوا کچھ نہ ہوتا پھر بھی ہم سب کے لیے ضرور پاک کے یہ تین انعام سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہوتا کون سے تین انعام میں آپ کو بتاؤں دیکھو پہلا انعام اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا کہو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ میری عزت کی قسم تو جیے گا تو مومن بن کے جیے گا مرے گا تو مومن بن کے مرے گا کبھی منافق نہیں ہوگا درود پڑھنے کا پہلا انعام مومن بن کے جیے گا مومن بن کے مرے گا کبھی منافق دوسرا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر بہت درود پڑتا رہے گا ایک دن اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ میرے بندے جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی میں نے تجھ پر حرام کر دیا کتنے ہو گئے کہو نا سبحان اللہ اور تیسرا انعام تو بہت پیارا بہت پیارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا رہتا پڑھتا رہتا پڑھتا رہتا اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا میری عزت کی قسم قیامت کا میدان ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا لیکن جو میرے آخری پیغمبر پر درود پڑھتا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہاں کھڑا کروں گا جہاں شہیدوں کو کھڑا کیا جائے گا جہاں حضرت حمزہ ہوں گے وہاں درود پڑھنے والا بھی کھڑا ہوگا جہاں میدان کربلا میں شہید ہونے والے نواز رسول ہوں گے وہاں درود پڑھنے والا بھی کھڑا ہوگا تو ایسا پڑھیں گے انشاءاللہ اب تو مجھے امید ہے بلند آواز سے پڑھے گا تو آپ لوگ بہت اس لیے کہ مجھے معلوم ہے انگلینڈ میں بیٹری چارج کرتے کرتے میں تو ڈیمی ہو جاتا ہوں پڑھیں گے نا بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر نام ہی کتنا پیارا ہے نا بھائی محمد بولو بولو اور بلند آواز سے بولو آپ کے دونوں ہوٹ بند ہو گئے محمد دونوں ہوٹ بند ہوئے نہیں ہوئے ارے ہوئے کہ نہیں ہوئے اچھا کھول کے بولو بولو دونوں ہوٹ کھولے رکھو ہو ہی نہیں سکتا ایسا آج تک کوئی کاری پیدا نہیں ہوا ہو ہی نہیں سکتا آپ جب بھی محمد کہو گے ہوٹ بند ہوں گے یعنی چوم رہا ہے ارے بولو نا سبحان اللہ چوم رہا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے میرا مرتضی ہے میرا مجتبہ ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ کا فیصلہ ہے جب جب میرا نام لوگے نام بھی لیتے جاؤ گے آٹومیٹک چومتے بھی نکل جاؤ گے اور اگر نہیں چومو گے تو میرے نبی کا نام بھی ادا نہیں ہوگا جو چومنا نہیں چاہتا وہ نام بھی ادا اس لیے مجھے ایک بھائی نے کہا کہ مولانا ایک بھائی نے مجھے کہا مولانا محمد آوے میں نے کہا فارمالٹی کا کو کرتا ہے جب ریالٹی اندر ہے یہ فارمالٹی کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ نے خود اندر ریالٹی رکھی ہے کہ میرے محبوب کا نام لے گا آٹومیٹک چومے گا اور نہیں چومے گا تو میرے نبی کا نام بھی ادا نہیں ہوگا کہہ دو صلی اللہ ہو ہاں، سب ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ بلند آباد سے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ میں جانتا ہوں انگلینڈ میں تھوڑا گھر کا کمرہ ہے وہ چلا وہ یہاں کچھ نہیں بولتا ہاں لیکن درود پاک تو ذرا جم کے پڑھیں گے انشاءاللہ ارے بولو نا سب پڑھیں گے انشاءاللہ میری زبان پر محمد آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ اور کبھی موقع رہے گا نا ان شاء اللہ آپ کو مجھے ہمارے بھائی وقت بہت کم ہیں اور پھر بول بھی دیا کہ اس کو بخار ہے تو زیادہ اور بھی نہیں بولے تو یہ وقت بہت کم ورنہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محمد نام جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر اگر آپ سنیں کہ محمد نام میں کیا کیا کمال ہیں وہ انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ آج تو مجھے ایک واقعہ بتانا بس وہ واقعے پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ لیکن پہلے درود پاک پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ شروع کریں بھائی سب صلی اللہ ہو والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد آمين محمد طاسيم محمد محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المزري محمد العدمي محمد الابتحي محمد التهامي محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد الداعي محمد محمد العامر محمد الناهي محمد المقتصد محمد الحسيب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد كريم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد نبي الملاحم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد कहो सल्लल्लाहु الله ताला दरूद पाक सबको نصیب فرمائے ہر میرے پیارے دوستوں ہاں، میں دیکھتا ہوں میری اور وہ ملتی ہے انڈیا کا ٹائم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ آگے بھی جا رہے پیچھے بھی جا رہے اس لیے انڈیا کے پلیٹ فارم پر آدمی کھڑا رہے اور یہ سوچے کہ ٹرین ٹائم پہ آئی تو دوسرا والا کہے گا وہ تو کل آنے والی تھی آ جائے انڈیا میں تو ہمارا جب کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر معلوم ہے دو ڈھائی گھنٹہ اور یہاں سے ہمارے بھائی نے مجھے پہلے سے کہا اتنے بجے یہ بات ختم اتنے بجے اعلان ختم اتنے بجے دعا ختم اور اتنے بجے تو ختم خیر میرے پیارے دوستو ایک بات میں آپ سے ذرا اقرار کروانا چاہتا ہوں اس کے بعد ایک بات بتائیں گے اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اتنا کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہی ساتھ میں ساتھ میں کہو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ساتھ میں کہ آپ نہیں کہے زور سے بلند آواز سے اللہ روزے کو بھی قبول فرمائے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں اللہ کے راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں ہمارے نبی وہ نبی سب ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ بڑی پیاری پیاری باتیں ہمارے نبی وہ نبی ہمارے نبی وہ نبی اگر انگلی مبارک اٹھا دے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے وے ہمارے نبی وہ نبی اگر انگلی مبارک سامنے بتا دے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلا لے وے ہمارے نبی وہ نبی اگر انگلی مبارک زمین پر بچھا دے ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے ہمارے نبی وہ نبی سننے جیسی بات ہے اللہ قبول فرمائے ہمارے نبی وہ نبی عمر ہے نو سال اس وقت کی بات کر رہا ہوں عمر کتنی نو سال اور مکے میں پانی نہیں ارے بولو مکے میں پانی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہ ملی ابھی پیغمبریت نہ ملی ابھی جبرائیل نہ ملے ابھی قرآن نہ ملا عمر نو سال لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے سامنے اپنے چہرے کو اٹھایا اور مکہ والوں سے فرمایا میرا چہرہ دیکھتے جاؤ اٹھاتا جاؤں گا اللہ آسمان سے پانی بڑھ جائے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرے میرے انور اٹھاتے گئے اٹھاتے گئے اللہ پانی برساتا گیا اور اللہ کی آواز آئی میرے محبوب کہو نا اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی چہرہ کیوں اٹھایا انگلی بھی بتا دیتا میں آسمان سے پانی برسا دیتا کہہ دو بھائی ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا اب میں واقعہ لے پڑھ لے جا رہا ہوں میرے پیارے دوستو جو محمدی بن جاوے نا کیا بن جاوے محمدی بن جا بنا ٹوٹل اسلام محمدی ہمارے یہاں تو اللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑا احسان ہے مجھے ہندوستان میں ایک بھائی نے ایک مرتبہ پوچھا ایک مرتبہ مجھے پوچھا کہ مولانا تو تبلیغی کے سننی ہاں، انڈیا میں ایسا چلتا تھا تو تبلیغی کے سننی میں نے کہا دیکھ سننی پارٹ آف اسلام تبلیغی پارٹ آف اسلام ہم محمدی ٹوٹل اسلام کہو نا بھائی ٹوٹل اسلام سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سمجھایا سب کچھ سکھایا اور ایک بات سمجھ لینا محمد ہی بن جاؤ اللہ کی قسم ناممکن بھی ممکن بنے گا انشاء ارے بولو نا بنے گا انشاءاللہ ہوگا نا انشاءاللہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اتنا عجیب و غریب واقعہ یہ خاص کر کے ہمارے ینگسٹر جوانوں کے لیے تو بہت کام کا واقعہ ایک صحابی ہے شاید آپ نے نام سنا ہو نہ سنا ہو ایک صحابی ہے جن کی عمر انیس یا بیس سال نائنٹین ٹوینٹی ایئرس بالکل جوان حضرت اوس کیا نام ہے حضرت نام سنا آپ نے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نام ہے اوس حضرت اور انیس بیس سال کی عمر جوان نام حضرت اوس اور ان کے بارے میں لکھا بہت لمبے چوڑے ہٹے کٹے ماشاء اللہ ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے لمبے چوڑے ہٹے کٹے بنے نا بیچارہ جم میں گھلا کیا مرتا ہے ہاں؟ فولادی سینا بنا گا فولادی میں نے کہا ایک گولی لگے گی پار ہو جائے محمدی بن جا اللہ وہ پتنگ دے گا کہ ناممکن بھی ممکن بنے گا جب محمد ہی بن جائے گا کتنا بڑا ایک بات آئی تو میں بات بتا دیں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے آپ نے نام شاید سنا ہوگا حضرت خواجہ سراج الدین لاہوری حضرت خواجہ سراج الدین لاہوری کو ان کے بارے میں بڑے زبردست اللہ کے ولی عمر کتنی ستر پچہتر سال کی عمر یعنی بوڑھے ہو گئے حضرت خواجہ سراج الدین لاہوری وہ کہیں سفر میں جا رہے اب سفر میں جا رہے تو راستے میں کسی سے ملاقات ہو گئی کب راستے میں جس سے ملاقات ہوئے تھا کیوں کہا جا رہا تھا میں بھی ادھر ہی جا رہا خواجہ سراج الدین نے فرمایا میں بھی ادھر ہی جا رہا چلو ہم دو ساتھ میں جائیں ایک سے بھلے دو ساتھ میں ہو جائیں گے سفر اچھا کٹے گا اب حضرت خواجہ سراج الدین اس کے ساتھ میں وہ مجوسی وہ آپ کی پوجا کرے بھائی مجوسی وہ آپ کی پوجا کرو خواجہ سراج الدین پانچوں کی ٹوٹ پڑے دو تین دن سفر میں ہو گئے کھانے راجوتی نے سمجھایا اللہ کی عبادت کر یا آگ تو اللہ نے پیدا کی ہے کیوں اللہ کی عبادت کرتا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں اور دو تین دن گزر گئے ایک دن خواجہ سراج الدین نے کہا ایک دن خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام کرتے آپ جلاتے تو بھی اپنا ہاتھ ڈال میں بھی اپنا ہاتھ ڈالو تو بھی اپنا ہاتھ ڈال میں بھی اپنا ہاتھ ڈالو جس کا ہاتھ جلے وہ غلط اور جس کا نہ جلے وہ خواجہ سراج الدین کہا ابھی ہاتھ لگا تھا اور میں اپنا ہاتھ ڈالوں گا یہ کہہ کر خواجہ سراج الدین نے اپنا ہاتھ لیکن ہاتھ جلا اس کو کہا تو بھی ڈال نہ نہ میں نہیں ڈالوں گا وہ جلا دے گی ہم تو خواجہ سراج الدین پچہتر سال کی عمر کہا میں نے اپنا ہاتھ ڈالا نہیں جلا تو آ کر اپنا ہاتھ ڈال تو اسے وہ ڈالنے کو تیار نہیں خواجہ سراج الدین گئے اور جا کر زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور یوں ڈالا یوں خواجہ سراج الدین نے ہاتھ پکڑا اور یوں ڈالا اس کا بھی ہاتھ نہیں جل رہا ہے وہ تو بڑا خوش ہو گیا کہ میرا بھی ہاتھ نہیں جلتا رہا خواجہ تمہارا بھی نہیں اور خواجہ سراج الدین حیران اللہ یہ کیا معاملہ یہ ہاتھ کی پوچھا کرے اس کا ہاتھ نہیں جلتا اللہ میں تیری عبادت کروں میرا ہاتھ نہ جلے وہ تو سمجھ میں آیا لیکن اس کا بھی ہاتھ نہیں جلتا غیب سے آواز آئی نہیں جلے گا اس لیے کہ تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگا ہوا تو ہاتھ ہٹائے گا وہ ہاتھ جلے گا خواجہ سراج الدین نے کہا کہ دیکھ ایسا معاملہ ابھی میں ہاتھ ہٹاتا ہوں تیرا ہاتھ تو کہا وہ تو میں کب سے سمجھ گیا کہ تمہاری وجہ سے میرا حد نہیں چل رہا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا تو میرے پیارے دوستو محمد ہی بن جائے تو ناممکن بھی ہاں میں بتا رہا تھا انیس بیس سال کے جوان صاحب کون حضرت اور دعا کرو وقت پر ختم ہو جائے میں بڑا ٹینشن والا معاملہ ہے کون سے صحابی حضرت سننے جیسی بات حضرت اور ہاں ماشاء اللہ جوان ہٹے کٹے جوان صبح کا وقت ہے ماں نے آواز دی اے بیٹا اوس ماں نے آواز دی بیٹا اور بیٹے اور نے کہا ماں کیا معاملہ ماں نے کہا کہ دیکھو دیکھنے کو بیٹا وہ گھی کا ڈبہ رکھا ہوا اس زمانے میں طرح بھی ڈبے بنتے ہوں گے کہا وہ گھی کا ڈبہ رکھا ہے میں نے بہت محنت سے رات کو گھی تیار کیا ہے اے اور جب تجھے وقت ملے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا لیکن جا کر کہنا کہ میری ماں نے بہت محبت سے تیار کیا ہے اور میری ماں نے سلام کہا ہے اور بیٹا دیکھ ہم لوگ غریب آدمی ہیں گھی دے دینا خالی ڈبہ واپس لے کر آنا جی جی نا خالی ڈبہ تھا اور ڈبہ لیا اپنے کندھے پر اٹھایا اور چلے کس کو دینے کے لیے اللہ کے رسول آج کا کوئی جوان ایسے جاوے ماں بولے تو جاوے ڈبہ اٹھا کے چلے کہ وہ کیا بولے گی بولے گا نہیں بولے سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے وہ تو سمجھ گئے ہوں گے بھائی بہت ہوشیار ہے ماشاء اللہ اس معاملے میں تو بہت ہوشیار ہے اب حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان میری ماں نے یہ گھی دیا ہے سلام کیا ہے اور بہت محبت سے دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرحبا یا اوس مرحبا رے آجا آجا بیٹا اوس آجا جوان تھے حضرت اوس اللہ کے رسول نے فرما آجا آجا اوس آجا اور اللہ کے رسول نے آواز دی عائشہ اپنی بیوی کو آواز دی عائشہ یہ اوس کی اماں نے گھی بھیجا ہے اور بہت محبت سے بھیجا ہے یہ گھی رکھ لے اور ڈبا واپس کر لے ڈبا واپس مل گیا حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی ڈبا لیا گھر میں آئے ماں تو کام میں لگی تھی گھر میں آئے اور جہاں پر ڈبا رکھنا تھا وہیں پر ڈبہ رکھ دیا اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کھجور کے پاس میں مزدوری کرتے تھے ڈبہ رکھا اور اپنی مزدوری پر چلے گئے اب مزدوری پر چلے گئے شام کو آئے گھر پر بھائی شام کو اور وہاں اربوں کا مزاج تھا وہ دوپہر میں کھانا نہیں کھاتے سیدھے شام کو آئے حضرت رضی اللہ تعالیٰ بھائی انیس بیس سال کے جوان ہٹتے کٹتے پورا دن مزدوری کرنا کیسی بھوک لگی ہوگی اب سیدھے گھر میں آئے گھر میں آ کر السلام علیکم اپنی ماں کو کہا اماں اماں بھوک بہت لگی ہے انیس بیس سال کے جوان اماں بھوک بہت لگی تو ماں کا تو چہرے کا پورا رنگ بدلا ہوا ہاں پورا لال لال ہاں اماں کیا ہو گیا اماں اللہ تجھ پہ رحم کرے تو اتنی ناراض کیوں ہے تو ماں تو اٹھی فضرا بد زر وطن اٹھی اور ایک تماچا مار دیا انیس بیس سال کے جوان لڑکے کو آج مارے ماں اور یہ تو ہو سکتا کہ یہ ماں کو مارے ماں نے مار دیا حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیمت تدریبی ہے اما مجھے کیوں مار دی اما اما مجھ سے کیا غلطی ہوئی میں آیا مزدوری کر کے آیا تو مجھے مار کیوں رہی اما نے کہا تجھے صبح میں کہا تھا وہ گھی کا ڈبا اللہ کے رسول کو پہنچانا تو نے ماں کی بات نہیں مانی ابھی تک پہنچایا نہیں ہاں اما پہنچا دیا اما پہنچا دیا اور خالی ڈبا بس اتنا کہا خالی ڈبا اور حیران ہو گئے اس لیے کہ وہ جو ڈبہ تھا نا وہ پورا گھی سے بھرا ہوا اور گھی کے قطرے ٹپک رہے تھے نیچے تو کہا خالی ڈبا اما نے کہا اور جھوٹ بولتا ایک تو پہنچایا نہیں اوپر سے کہتا پہنچا دیتا بدر بد سر بدن ماں نے دوسرا تماچا مارا اور کھینچ کے لے کے کہا اٹھا اٹھا اور ابھی لے جا اور جب تک نبی کو گھی نہیں پہنچے گا یہ ماں تجھے کھانا نہیں کھلا دے گی وہ انیس بیس سال کے لمبے چوڑے حضرت اور فرماتے میں نے ڈبا اٹھایا اللہ کی قسم اٹھے بھی نہیں اتنا وزن حالانکہ صبح اٹھایا تو اٹھ گیا کہا بھی اٹھے نہیں کہا اتنا لیکن حضرت اوس کہتے میں نے کچھ نہیں کہا ورنہ معلوم تھا کتنا تماشا اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے تو ڈبہ اٹھایا اٹھایا کیسے کرتے کرتے گیا اور جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا سننے جیسی بات حضرت اوس فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہا میرے ماں باپ پر قربان میں وہ گھی لے کر آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے نیچے دیکھا تھا اور گھر میں کوئی دکان کھولی ارے گھر میں کوئی گھی کی دکان ہے صبح تو دے کر گئے تھے اب کہا اللہ کے رسول میں دے کر گیا تھا نا کہا ہاں ہاں آپ دے کر کہا اللہ کے رسول جب میں دے کر گیا تھا تو یہ سارا معاملہ ایسا ہو گیا جب اللہ کے رسول صاحب نے پورا معاملہ سمپور سنا سمجھ گئے کہا ہاتھی بھی سمن سمن یعنی گھی کہا ہاتھی بھی سمن یعنی گھی لاؤ مجھے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی کے ڈبے کو اٹھایا اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے تو حضرت اوس نے پوچھا ماں یو کی یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ روتے کیوں ہو وہاں ماں نے تو ایسے بھی مجھے مارا تھا اور یہاں آپ رو رہے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا اوس اوس جب تک تو زندہ رہے گا یہ گھی ختم نہیں ہوگا حضرت اوس نے کہا اللہ کے رسول میں زندہ رہوں گا گھی کا کہا نا جب تک تو زندہ رہے گا گھی ختم نہیں ہوگا یہ گھی نہیں ہے یہ جنت کی نہر سے تیار ہو کے آتا ہے یہ جنت کی نہر سے تیار ہو کے آ رہا اور یہ تیری ماں کی محبت اور تیری محبت اور میرا مبارک ہاتھ جو اس ڈبے پر لگا اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کو بدل دیا حضرت اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی نے کہا لے جا جی لے جا اماں کو کہہ دے ختم حضرت اور نے کیا فرمایا آپ کے پاس ہی رہنے دو میں لے کر نہیں جاؤں گا اور اگر لے کر جانا ہے تو کسی کو میرے ساتھ میں بھیجو میں کسی کو بھیجو جو جا کے میری اماں کو بتایا بولے اماں تو بہت غصے میں سننا اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا es me guste esta tabla بس اتنا کہنا تھا حضرت اوس فرماتے میں اتنا خوش ہو گیا فرید تو جیتا کہ اتنا خوش ہو گیا کیوں اس لیے کہ آج مدینہ کی زمین پر چلوں گا اس طرح چلوں گا کہ میں بھی چلتا رہوں گا میرے ساتھ آقا ہے دو جہاں بھی چل رہے ہوں گے اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہوگی کہ آج میں راستے پر چلوں میرے نبی میرے ساتھ چلے اور میرے جھوپڑے میں میرے نبی آوے حضرت اوس کہتے میں اتنا خوش تھا تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول ساتھ آئے حضرت اوس کہتے میں نے ڈبا اٹھانے کی کوشش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو نہیں اٹھائے گا ڈبا میں اٹھاؤں گا حضرت رہا فرماتے ہیں میں نے سوچا کاش کہ میرے نبی میرے ساتھ نہ حضرت کہتے ہیں میرا ساری خوشی ختم ہو گئی کہ آج مدینہ کا بازار یہ کہے گا کہ ایک جوان لڑکا وہ ایسے چل رہا اور آقا ہے جن کے قدم کو بھی چوما کرتے تھے آج وہ گھی کا ڈبہ اٹھا کے جا رہے ہیں لیکن حضرت کہتے میری کچھ نہ چلی اللہ کے رسول ساتھ میں ڈبہ اٹھایا حضرت کہتے ہم چلے چلے چلے گھر کے پاس پہنچ گا ابا بھاری کھڑی ہوئی تھی حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے میری ماں کی نظر مجھ پر پڑی میں نے دور سے کہہ دیا مارنا نہیں اللہ کے رسول ساتھ میں آئے ہیں اللہ کے رسول ساتھ میں آیا وہ پورا واقعہ بتائیے چنانچہ اللہ کے رسول نے پردے میں رہ کر اس عورت کو سب سارا واقعہ بتایا اور اللہ کے رسول تو چلے گئے اللہ کے رسول چلے گئے آپ بتاؤ منظر کیسا ہوگا حضرت اوز باہر کھڑے اندر ماں رو رہی اندر ماں رو رہی ہے اور اندر سے آواز دیتی ہے افن یا ابنی افن یا ابنی اے بیٹا مجھ کو معاف کر دے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیرے ہاتھوں سے گھی جنت کا تیار ہو جاتا ہے کہا میرے بیٹے مجھے معاف کر دے باہر سے آگے دوست کہتے ہیں اممہ تو نے مارا تبھی تو یہ سب کچھ ملا ہے تو نے مارا تبھی تو سب کچھ ملا اما تم مجھے معاف کر دے اور بھوک بہت لگی مجھے کھانا دے دے میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مکمل ہوا حضرت ابو بکر کا زمانہ مکمل حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی تاریخ بنو امیہ کا دور شروع ہوا حضرت معاویہ امین المومنین کون حضرت معاویہ دمشق میں آپ کی حکومت ہے راجدھانی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پینسٹھ لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے لیکن حضرت معاویہ جب مدینہ آتے تھے تو ایک پیالہ لے کے اوس کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدین آتے تھے حضرت اوس کے گھر کے باہر ایک پیالہ لے کر بھکاری کی طرح کھڑے ہو جاتے حضرت اوس کہتے معاویہ امیر کیا وہ جو ہے وہ دے دے تیرے پاس تو بہت ہے تھوڑا سا تو حضرت اور ہنستے ہنستے کہتے غریب آدمی اب تو پینسٹھ لاکھ مربع پر حکومت کرتے حضرت معاویہ فرماتے ہاں پینسٹھ لاکھ نہیں میں کروڑوں میلوں پر حکومت کروں لیکن گھی میرے پاس زمین کا ہوگا تیرے پاس آسمان کا گھی موجود ہے تیرے پاس جنت کا یہ موجود ہے مجھے تھوڑا دے دے اور ایک مرتبہ حضرت اور سے جب گھی دیا حضرت معاویہ بہت روئے اور روتے روتے کہا یہ گھی کی جب روٹی بنتی ہے اور پیٹ میں جاتی ہے نماز میں وہ نور نظر آتا ہے نماز میں وہ نور نظر آتا کہ یہاں نماز شروع کرتا ہو اور سامنے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستوں یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا صرف اس لیے رکھا میرے پیارے دو باتیں اس میں آپ ذرا سوچیں نا دو باتیں ایک تو یہ سوچیں کہ وہ میرے دوستو اگر حضرت اوز چاہتے تو یہ ماں کو کہہ سکتے تھے اے ماں میں نے پہنچا دیا اب تیرے کو جو کرنا ہے کر اور کھانا نہیں دینا کوئی بات نہیں میں نکال لوں گا کھانا ارے انیس بیس سال کا بچہ کیا کھانا نہیں کھا سکتا تھا اپنے ہاتھوں سے ارے کھا سکتا تھا جیسا آج آج ہمارے جوانوں کو دیکھو ماں پوچھ نہیں سکتی بیٹا where are you going this is my personal life ہگنا مجھنا آتا نہیں تھا آج پرسنل لائف آج ماں کے اندر ہمت ہی نہیں ہمت نے بچے کو پوچھ نہیں سکتی تو کہاں دادر پوچھی آپ کو بیچ میں نہیں آنے کا میری مرضی میرے پیاروں ایک بات سمجھ لو میں جس بات پر آنا چاہتا ہوں ایک تو حضرت نے پوری امت کو سبق سکھایا ماں کا فرما بردار بن جا اللہ تیرے گھر میں جنت کی نہر بھی اتار سکتا ہے اللہ تیرے گھر میں جنت کی نہر اتار سکتا اور میرے پیارے دوستوں میں ماں کے اوپر بعد میں کبھی بات کریں گے میں صرف ایک حدیث پاک ایک صحابی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں کا کیا درجہ ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میری ماں کا کیا درجہ ہمارے وسلم بتاتے گئے بتاتے گئے بتاتے گئے میں ہمارے نبی نے فرمایا میں ہمارے نبی نے فرمایا ماں کا وہ درجہ ہے کہ جب تو گھر میں چلے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں جب تو گھر میں چلے اور تیری ماں تیرے ساتھ میں چلے خیال رکھنا تیرا پاؤں آگے نہ آئے ورنہ ہو سکتا اللہ عزم اتر دے میرے دوستو ایک بات کوئی اور دوسری بات میں آپ کو بات بتاؤں یہ گھی کا ڈبا ہے ڈبا ہاں، ہے ڈبا ہے اس میں جانے ارے بولو نا میرے بھائیو ہے اس میں ایمان ہے کچھ نہیں ڈبا ہے ڈبا معمولی ڈبا گھی کا ڈبا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اس پر آیا اللہ نے اس کی بھی قسمت بدل دی ایک ڈبا جس میں چاند نہیں ایمان نہیں لیکن نبی کا مبارک ہاتھ آئے ایک ڈبے کی قسمت بدل جاؤ میرے پیاروں اگر نبی کے ہاتھ سے ڈبے کی قسمت بدل سکتی تو نبی کا چہرہ ہمارے چہرے پر آئے تو ہماری قسمت نہیں بدل سکتی ہم تو جان والے ایمان والے لیکن میرے اچھی بات ہے معلوم نہیں ہم کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا آتا ارے بولو تھا جن کے چہرے پہ داڑھی الحمد للہ نہیں ہے آتا ہم کو نبی کا چہرہ پسند میرے پیار ایک سوال کا جواب دو رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے بھی روزہ رکھا میں نے بھی روزہ رکھا ایمان سے جواب دے دو کہ قیامت میں نبی سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں نہیں ایک آدمی نہ جواب دے سب بولے بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا میں بولے ہوگا کہ نہیں ہوگا ہوگا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان گرم ہوگا ہمارے نبی فرماتے میں نور کے ممبر پر رہوں گا موتیا اس پر چڑی ہوئی ہوگی اللہ کے رسول فرماتے میں نور کے ممبر پر کھڑا رہوں گا اور موتیا اس پر چڑی ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا ہوگا اور میرے بدن مبارک پر جنت کا کپڑا ہوگا لیکن میں بے چین رہوں گا اتنا ہونے کے بعد بھی بے چین ارے بات سمجھنا ہے اللہ کے رسول فرماتے میرے سر پر شفاعت کا تاج میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا میرے بدن پر جنت کا کپڑا پھر بھی میں بے چین رہوں گا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے میدان میں بے چینی کس بات کی ہوگی فرمایا انتظر امتی کہا بے چینی اس لیے ہوگی کہ میں بے قرار ہوں گا کب میرے آنے والے امتیوں کے چہرے کا دیدار کروں ہماری وجہ سے بے چین ہوں گے کب چہرے کا دیدار کروں گا اور لکھا جیسے قبر میں جائے گا ویسے ہی نبی کے سامنے کھڑا ہوگا بغیر داڑھی کے گیا بولو نا کیسے کھڑا ہوگا ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی میں تیرے واسطے انتظار کرتا تھا میرے پاس کوئی چیز کی کمی نہ تھی میرے ہاتھ میں خدا کی تعریف کا جھنڈا میرے سر پر شفاعت کا تاج میرے بدن پر جنت کا کپڑا اور اے میرے امتی میں تیرے واسطے بے چین اور بے قرار کب تیرے چہرے کو دیکھوں لیکن جب تیرے چہرے کو دیکھا تو پتا چلا کہ ساٹھ سال دنیا میں رہا لیکن ایک دن بھی تجھے میرا چہرہ پسند نہیں آیا نہیں آنا اگر اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں تجھ کو میرا چہرہ پسند نہیں آیا آج مجھ کو تیرا بھی چہرہ نہیں پسند آیا بتاؤ میرے دوست چھٹکانے کا کوئی راستہ ہو تو بتا دو میں آج ڈاڑی پہ کچھ نہیں بولوں گا ہے آپ کے پاس کوئی راستہ ہے کوئی آپشن ہے ہے تو بتا تو میں داڑھی پہ کچھ نہیں بولوں گا لیکن میرے دوستوں وہ کل ہی میں نے کہا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتے تھے کون حضرت خواجہ بلکہ تاریخ خواجہ نے ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کوئی کام کرتا نہیں جب تک خواب میں مشورہ نہیں کر لیتا اور آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو اجمیر والے بابا ہے نا یہ جب مدینہ گئے مدینہ مدینہ پہنچے تو کیا فرمایا تھا فرمایا میں مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں مدینہ چھوڑ کے خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا معین الدین اٹھ اٹھ جا جا ہندوستان جانا ہے اس لیے میں تو کہتا ہوں بھائی ہندوستان والے خواجہ پہ فخر کرے تو ان کو حق ہے ارے حق ہے کہ نہیں ہمارے نبی کی نظر کہاں چلی اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا معاف کرنا میں کہتا انگلینڈ والا فخر کر لے پاؤنڈ پر فرانس والا فخر کر لے یورو پر ہاں فرانس والا فخر کر لے یورو پر امریکہ والا فخر کر لے ڈالر پر ہم انڈیا والے فخر کریں نبی کی نظر پر نبی کی نظر کہاں حضرت خواجہ ہندوستان جاؤ حضرت خواجہ نے خواب میں میں فرمایا اللہ کے رسول انڈیا جا کر کیا کروں گا وہاں کی زبان وہاں کا رہنا کرنا مجھے کچھ نہیں معلوم اللہ کے رسول نے فرمایا الدین جاؤ تمہارا نبی تمہارے ساتھ رہے اور کیا فرمایا جب حضرت حاجہ معین الدین تشتی رحمت اللہ علیہ نے خواب میں پوچھا اللہ کے رسول میں انڈیا جاؤں گا اب مدینے میں بہت دوری ہوگی بہت دوری ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین آگے آؤ جب حضرت خواجہ معین الدین خواب میں آگے آئے ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور فرمایا اے معین الدین اے معین الدین دنیا کے کسی بھی کونے میں جا گردن جھکا دینا دل کے آئینے میں محمد کا چہرہ نظر آئے گا صلی اللہ ہو وہ حضرت خواجہ معین الدین دن اتنے بڑے اللہ کے ولی فرماتے مجھ کو خواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امت کو کہہ دو میرے چہرے کی طرح چہرہ بنا لے اسی چہرے کو دیکھ کر جنت تک پہنچ جائے تو میں کریں گے انشاءاللہ ایک تو داڑھی ہاں جیسے جب ڈبے کی قسمت بدل گئی تو داڑھی پر ہاں مجھے معلوم ہے داڑھی رکھنے کو اچھا نہیں لگتا نا ہاں عمر زیادہ لگتی بیٹھے میں چالیس سال کا یہاں بھی بہت سے سے چالیس سال سال کے ہاں کلین شیپ چکنا چکنا گال یہاں بیٹھے ہوں گے ہاں، لیکن کوئی مجھے دیکھے گا گا تو تو وہ کہے فورٹی اور مولانا ففٹی یہ داڑھی کی وجہ دس آگے نکل گیا میں ہاں، سب کا ہوتا بھائی بھائی ایک ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم چھوٹا ایک بڑا بھائی اب چھوٹے بھائی نے داڑھی رکھی اب بڑا بھائی کلین شیپ تو اب ہوگا کیا معاملہ کیا ہوگا اب گھر میں کوئی بھی مہمان آئے چھوٹے کو بڑا بڑے کو چھوٹا اس لیے کہ بڑا بھائی بلیچ ہے وہ چھوٹا دکھے اور چھوٹے بھائی نے داڑھی رکھی اس میں سفید بال آ گئے تو وہ بڑا دکھے ایک مرتبہ کوئی مہمان آیا اس کو کہا تیری بیئر نکال کے تیری داڑھی نکال اللہ نے تیرے کو چھوٹا بنایا تو بڑا بن گیا اور وہ بڑا جو ہے وہ اس نے کہا دیکھ داڑھی والا چھیڑنا مت میں اپنے باپ پر اترا ہوں وہ کس پر اترا نہیں سمجھا بعد میں سمجھ لینا اور میں تو کہتا ہوں باپ پہ بھی نہیں اترا میں ماں پہ بھی نہیں اترا معاف کرنا صحیح نا جو لوگ وہ باپ پر نہ ہو آرے مرد ہوتا تو داڑھی ہوتی عورت ہوتا تو نہیں ہوتی اب میں آگے کچھ نہیں بولوں گا نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ایسا نہ ہو کہ قیامت میں بھی نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو اللہ حفاظت فرمائے تو بھائی کون کون تیاری انشاءاللہ کریں گے اپنا چہرہ نبی والا چہرہ بھائی بنائیں گے انشاءاللہ زندگی ختم ہو جائے گی میرے پیارو اور موت تو ایسی آتی کچھ پتہ نہیں چلتا کچھ پتہ نہیں چلتا ابھی میں آپ کو بتاؤں ہمارے میں جب بھی فلیٹ بناتا تھا اللہ کی قسم فلیٹ بناتا تھا ہمارے وہ مرحوم موسا بھائی جانتے ہو آپ سبھی جانتے جو حرمین ٹور ٹریول کا کام کرتے تھے اور مجھ سے بہت اللہ کی قسم بہت محبت کرتے تھے میں کبھی کبھی پر ناراض بھی ہو جاتا ہوں میں تھوڑا دماغ کبھی ناراض ہو جاتا ہے میں نے کبھی ان کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی ان کی پیشانی پر شکر نہیں دیکھا لیکن آج جب لگ آتے ہیں وہ اپنا اللہ نے ان کو مکے میں آرام فرما دیا جمعہ کا دن مکے میں وہ آرام فرما دے میرے پیاروں میں نے یہاں پر دعا کی ان کے گھر پر گیا میں نے دعا کی ایک ہی دعا کی اللہ تجھے نہیں معلوم تیرا کون سا بندہ کہاں پہنچا ہوا ہے اللہ ہمیں نہیں معلوم اللہ تو نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا جمعہ کا دن اور مکے میں موت ملی میں نے ان کے گھر پہ دعا کی اللہ ان کے صدقے ہم کو بھی وہی موت عطا فرما دے اللہ ہم کو بھی وہی زمین عطا فرما دے میرے دوستوں موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلا ہوا ہے جوان بھی چلا جاتا ہے اس لیے میرے پیاروں وہ وقت آنے سے پہلے کم از کم نبی کا چہرہ تو بنانا میں بنائیں گے ان شاء اللہ ویسے بنائیں گے ان شاء اللہ ہاں، اور دوسری بات میں بات میرے دوستوں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے آج طے کر لو جیسا رمضان گزارو گے گیارہ مہینے ایسے ہی گزریں گے اسے رمضان میں طے کر لو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز بہت بڑی عبادت ہے لیکن عبادت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ میں لکھا کہ پورے قرآن میں صراحت اشارت دلالت کنایت اللہ نے 500 ٹائم نماز پڑھنے کا حکم دیا 500 ٹائم اور حدیث میں ہمارے نبی نے 7000 مرتبہ نماز پڑھنے کا اور ایک بات بتاؤ دیکھو آپ آدمی دکان پہ رہتا ہے ایک بات بتاؤ کہ اگر مجھے دس پاؤنڈ کسی کو دینا ہو ہاں، دس پاؤنڈ کسی کو دینا ہو ہمارے بھائی کو مجھے پہنچانا تو میں کہوں گا ابراہیم بھائی کہ دس پاؤنڈ ذرا ہمارے بھائی کو دے دینا اور میں آرام سے چلو ابراہیم بھائی دے بھی گیا تو چلو کتنے گئے دس ہی تو گئے نا زیادہ تو نہیں گئے ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن اگر مجھ کو ایک ہزار پاؤنڈ پہنچانا ہو تو میں کیا کہوں ابراہیم بھائی کو دوں گا ہاں، باٹلی کا نہیں لے کے چلا گیا تو کیا کروں اس کو نہیں دوں گا میں کیا کہوں گا میں کہوں گا کہ بھائی میں خود بھائی کو پاؤنڈ کہ دس پاؤنڈ تھوڑی کتنے پاؤنڈ ہے ہزار لیکن اگر ایک لاکھ پاؤنڈ ہو نہ میں ان کو دوں گا نہ میں خود جاؤں گا میں کہوں گا مفتی فلائی صاحب آپ خود اکیلے کے جائیں صحیح کہ نہیں ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا بڑی رقم آپ خود آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کلمہ دینا جبرائیل کو دیا نبی کو پہنچا دو روزہ نبی کو پہنچا دو زکات کا احکام نبی کو پہنچا دو حج کے احکام نبی کو پہنچا دو عمرہ کیسا کرنا نبی کو پہنچا دو نماز جبرائیل نے کہا نماز پہنچاؤ کہا نہ ان کو آنے دو نماز پہنچے جبرائیل کو کہا کہ لو نماز جا کے نبی کو دے دو کہا نہیں ان کو آنے دو اور جب ہمارے نبی معراج پر گئے سدرت المنتہا پر پہنچے کہا جبرائیل آگے نہ بڑھنا ورنہ تیرے پر کو جھلا کے ختم کر دوں گا اب صرف میں میرا نبی اور نماز بیچ میں کوئی بھی نہیں ہوگا اتنی بڑی ہمارے اور کتنی نماز دی پانچ مت بولو پچاس ہاں، اور ہمارے نبی لے کر چلے معصوم ہاں پڑے گی میری امت پڑے گی وہ تو اچھا ہوا آدم مصالح کرا تو اسلام ملے لا یا کرا امت آپ کی امت پڑے گی نہیں کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ کم کراؤ چلو بھائی forty five forty thirty five thirty twenty five twenty fifteen ten آخر میں پانچ فائیو تو حضرت مصالح کا نانا ابھی بھی جاؤ کم کراؤ اللہ کے رسول نے فرمایا کہا شرم سن سننا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرم آتی ہے پانچ کو بھی کم کراؤ شرم یعنی سوچو نبی کو پانچ کم کرانے میں شرم آئی اور ہم کو نہ پڑھنے میں کبھی شرم نہیں آئی جتنے ہمارے بھائی جو فجر پڑھتے ہی نہیں اور کو شرم بھی نہیں آتی نبی کو کم کرانے شرم آئی اس کو چھوڑنے میں بھی شرم نہیں ہے کتنا بے شرم اور ہوا کیا پانچ کتنی نمازیں ملی بولو کتنی نماز پانچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانچ نمازیں لے کر اتر رہے میں راج میں اتر رہے آنکھوں میں ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے محبوب روتے کیوں ہو فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کرو تو نے دی تھی نماز پچاس اور لے کے جا رہا ہوں سننا اللہ کے رسول نے فرمایا رو نہ تو کیا کروں تو نے دی تھی نماز پچاس اور لے کے جا رہا ہوں پانچ اللہ نے فرمایا میرے محبوب رونا بند کر دے تیرا رونا تو ہم سے بھی نہیں دیکھا جاتا اللہ نے فرمایا میرے محبوب رونا بند کر دے تیری امت پڑے گی پانچ لیکن ثواب تو ابھی بھی دوں گا پچاس پچاس کینسل بھی ہوا ہے پانچ پڑے گی ثواب تو ابھی بھی میرے دوستو یہ دو کام کے داڑھی نہ تیار بھائی تیار ارے بولو نا ہاں بولو نا تیار اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے میرے پیارے دوست وقت ختم ہوا مجھے ایک دو اعلان کرنے ہیں کر لوں اعلان ایک اعلان تو یہ کرنا میں مسجد کا ہمارے یہاں کے تمام مسلیوں کا ہمارے مولانا شعیب صاحب جامع برکاتوں کا ہمارے بھائی مفتی فلائی صاحب کا مولانا حریف صاحب کا اس میں بہت بڑی خوشخبری لے کر آئے ہوں اور اللہ بہتر جانتا روزے سے وہ رمضان کا مہینہ ہے الحمد للہ ہمارا ٹرسٹ جو ہم تو سب جانتے ہیں تو کچھ کہنے کی کی ضرورت نہیں اتنا مشہور ہو گیا ٹرسٹ مجلس سے پہلے سلیمانی اور ہم لوگ جو اس طرح کام کر رہے ہیں الحمد للہ میں آپ کو صحیح بتاؤں میرے پیارے دوستوں ایک سو اٹھارہ جگہ پر ہم لوگ کام کرتے ہیں الحمد للہ آپ دعا کریں اللہ کام اور برکت عطا فرمائے لیکن مجھے جو بات اس وقت بتانی وہ یہ بات بتانی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے پچاس نکاح جو سمو لگن شادی کرواتے ہیں الحمدللہ ہمارے ٹرسٹ نے آپ لوگوں کی برکت سے اور آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پچاس نکاح مالے گاؤں میں کرائے ہاں، ان لڑکیوں کے جو بالکل یتیم بہت ہی غریب بہت ہی غریب یعنی آخری درجے کی غریب لڑکیوں کا نکاح کتنے نکاح کرائے سکول اگر ہر جگہ ہوتے ہوتے ہوتے ہر جگہ معلوم نہیں آپ میں کون ایسا بیٹھا ہوگا اللہ کا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون ہوگا سمو لگن بہت جگہ ہوتے ہیں کہیں کہیں پانچ سو پانچ سو نکاح ہوتے کہیں ہزار نکاح ہوتے ہم نے تو پچاس نکاح مالے گاؤں میں کروائے اور یہ جو پچاس نکاح ہم نے مالے گاؤں میں کروائے وہاں اس مسجد کے امام بھی ہمارے ساتھ میں تھے وہاں شعیب صاحب ہاتھ بول جاتے ہیں مولانا شوائد صاحب ہمارے ساتھ میں تھے ہاتھ میں بولتے ہیں گھبراتا ہے اس نے جو ہے نا وہاں اسٹیج پر کچھ گڑبڑ کی تھی پچاس نکاح ہو رہے تو یہ اتنا بڑا کھڑا اور میں نے کہا مولانا آپ کچھ قرآن پڑھو تو مولانا نے زوردار ماشاء اللہ اللہ کی آواز میں برکت دے قرآن پڑھا میں نے کہا دیکھو قرآن اتنا اچھا پڑھا اکاون کر دے نہیں سمجھے اکاون کر دے نہیں پچاس نکالو وہ نہیں جا رہے ففٹی ون تو کہتا نہیں مولانا حنیف صاحب اور مفتی فلائی کو پوچھنا پڑے گا میں نے کہا وہ ففٹی ٹو یا ففٹی تھری ہمارے صاحب آپ کو بات بتا ہو سکتا انہیں حضرت کی برکت ہوگی اس لیے کہ سمو لگن تو پہلے بھی ہوئے اور بعد میں بھی ہوتے رہیں گے لیکن یہ جو سمو لگن ہوا نا پچاس کا وہ میں آپ سب کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہاں مانے گاؤں کے کالی میں مولانا اعظم صاحب ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی مولانا اعظم صاحب دو دن کے بعد ان کا فون آیا فون آیا تو فون کے اوپر ان کی آواز اتنی نرم اور رونے کیا میں نے کہا مولانا اعظم صاحب کیا ہوا میں نے مذہب میں کہا مولانا اعظم صاحب کیا ہوا کہا کہا کہ کاری صاحب کاری صاحب رات کو میں نے خواب دیکھا خواب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو پچاس نکاح ہوئے کہہ دینا کہ میں بھی ان نکاح میں موجود تھا میرے دوستوں یہ واقعت ہے کسی کی کوئی برکت ہوگی کسی کی کوئی ایسی حلال کمائی ہوگی بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ مسجد میں جو یہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ سمو لگن کا کام ہو اور الحمدللہ ہم نے سو یہ موتیوں کے آپریشن بھی کرا چاہے موتیوں کا جب آپریشن ہو رہا تھا یہ بھی مالیگاؤں میں ہو رہا تھا کراڑے میں ہو رہا تھا ستارہ میں ہو رہا تھا تو میں جب مالیگاؤں میں آپریشن کے بعد میں پہنچا ایک بھائی نے مجھے اتنی پیاری بات سنا ہے کہ بوڑھی عالمہ ایک عالیما عورت جو پچہتر سال کی اس کے دونوں آنکھوں میں موتیا تھا اس کا آپریشن ہوا اس بھائی نے مجھے کہا مولانا اس عالمہ اتنی اچھی دعا دی کہ جن لوگوں نے یہ آپریشن کروایا اور میری ان آنکھوں کو کھولا اللہ ان کے دل کے ایمان کی آنکھوں کو کھول دے دعا کرو اللہ اس بڑی عورت کی دعا کو قبول فرمائے ہم نے ہم نے ہم نے دی وہ دعا دے رہی کہ اللہ ان کو بصیرت عطا فرما دے تو اللہ کرے کہ یہ دل کی آنکھیں ہماری قیامت میں بھی کھلی رہے انشاءاللہ تو یہ میں بہت بہت آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں مولانا حنیف صاحب نے کبھی مجھے کہا یہاں پر کھڑے سے کلیکشن کر رہے تھے مولانا حنیف صاحب نے مجھے گلے لگا کر کہا میرا تو یہی کام ہے میں نے کہا تو یہی کرتا کہ یہی جنت تک لے جانے والا راستہ ہے تو آپ لوگ بھی کرتے رہیں گے کام ان شاء اللہ اور مجھے بہت میں آپ کو بہت بہت بہت مبارکبادی دیتا اس لیے کہ آپ کو شاید نہیں پتا ہوگا ہم لوگ جو فیض سلیمانی ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے یہاں بڑے بڑے دارالعلوم اور مدرسے نہیں ہم لوگ گڑھ ہندوستان میں جو لوگ گڑھ کے جنگلات ہیں وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں وہ تو مونی شعیب سے دن نہیں دیے ورنہ میرا ارادہ تھا ان کو وہاں جنگلوں میں لے جانا میں نے کہا یہ بھائی کو بھی تو اونٹ پہ بٹھاؤ اس وہاں گاڑی نہیں جاتے ہم جب لوگڑ کے جنگل میں جاتے وہاں اٹھ پر بیٹھنا پڑتا اور آپ کو عجیب و غریب بات بتاؤ کہ میں جب وہاں لوگڑ کے جنگل میں گھوم رہا تھا تو میں نے ایک بھائی کو پوچھا کہ بھائی یہاں قبرستان نظر نہیں آتا جنگل ہے جنگل وہاں چھوٹے چھوٹے تین تین کلو میٹر پر ہم نے چھوٹے چھوٹے مکتب بنائے میں نے کہا یہاں قبرستان نظر نہیں آتا تو کہتے وہاں قبرستان کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا کوئی مرتا نہیں ہے وہ تو مرتا وہ کیا کرتے ہیں اوپر سے پھینک دیتے نیچے جنگل میں جانور آتے کھا کے چلے ہیں میرے پیارے دوستوں ایسے حالات میں میں نے تین سال میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کو رمضان کا مہینہ میں چار سے پانچ دن وہاں پر رہا جب پانچ دن کے بعد میں واپس نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے تیرے کو دوسری زندگی دی ہے تو ان علاقوں میں کام ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے گزشتہ سال دو سو چار قربانیاں مجھے ملی اور میں سمجھتا ہوں یہ میری بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ نے یہ خدمت کا موقع عنایت فرمایا اللہ حضرت مفتی صاحب کی بھی عمر میں برکت عطا فرمائے یہ فون کرتے گئے اور دو سو چار قربانیاں ملی جو ان علاقوں میں گوشت کو پہنچایا گیا آپ دعا کریں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 لا إله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله لا إله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر إن شأنئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم قبولیت ताला बहुत بس مغرب करी है बस मगरिब का वक्त करीब है और एक बात आपको बता दूं फिर हम दुआ کہ حضرت مثال السلام نام سنا نا گئے تھے پہاڑ پر اور اللہ سے بات چیت کی بہت دیر تک بات چیت کی پھر کیا پوچھا اللہ میں اور تو ہمارا ڈسٹینس کتنا ہے ہمارا فاصلہ اللہ نے فرمایا حجاب اللہ نے کہا بولتا وہ تو آواز بہت قریب ہے ورنہ تیرے اور میرے درمیان ستر ہزار نور کے پردے ہیں سیونٹی نور کے پردے اور ایک نور کا پردہ ایک ہزار سال کی مسافت تیرے اور میرے درمیان تو بہت فاصلہ ہے موسا موسا سیونٹی تھاؤزینڈ کے پردے حضرت علیہ صاحب کا چہرہ اتر گیا کہا اللہ اتنا دور لیکن اللہ کوئی کوئی ایسا بندہ ہے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس سے بھی زیادہ قریب ہوگا اس کا ڈسٹینس ایک دم نیئر ہوگا اللہ نے فرمایا ہاں میری عزت اور میرے جلال کی قسم میرے آخری نبی آئیں گے ان کے امتیوں پر رمضان کا مہینہ آئے گا اور وہ روزہ رکھیں گے اور افطار کو جب تھوڑی دیر باقی ہوگی اور جب وہ اللہ اللہ کہیں گے اے موسا میری عزت کی قسم اس وقت میرے اور ان کے درمیان میں ایک بھی پردہ نہیں ہوگا <laughs> تو میرے دوستوں وہ گھڑی آ چکی ہے ہم سب مل کر خوب دل درم کر کے اللہ کے سامنے مانگے پانچ دس منٹ مانگے اللہ تعالیٰ ہم کی دعا کو قبول فرمائے تمہارے ایک بات بتا دوں یہ جو میں نے ہمارے ٹرسٹ کا جو اعلان کیا آج چندہ ہمارا نہیں ہے آج چندہ صرف وہ حضرت دارین مدرسہ ماشاء اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس وقت سے ان کا چند ہے ہمارا چند آخری اشرے میں ہوگا اس وقت آپ تعاون کریں آج جو ہے وہ اس ادارے کا تعاون کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے دعا کرے اللہ علیہ صلی اللہ محمد عابدی کا رسول و صلی اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اللهم انك انت الله اللهم انك انت الله اللهم انك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائدين يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائدين يا المفرج عن المكروبين يا المربي عن المظلومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غبراءة الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها كرهتها إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي نفسي لفتذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ بہت مبارک گڑی ہے مولا بہت مبارک گڑی ہے مولا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اللہ تو پہلے آسمان پر ہے تیرے اور ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے مولا ہمارے درمیان میں کوئی پڑتا نہیں ہے مانا اور تو ہمارے سارے حالات جانتا ہے اللہ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کے ہمیں معاف کر دے اللہ تو تو کوئی بھی بہانہ ملتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اے اللہ آج سب سے بڑا بہانہ یہ رمضان کا مبارک پہلا ہے مولا کہ اللہ سارے روزے دار ہیں مولا سب نے روزہ رکھا ہے اے اللہ تیرے گھر میں بھکھاری بن کے بیٹھے ہیں مولا اے اللہ تیرے گھر میں بھکھاری بن کے بیٹھے ہیں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے اللہ ایک مجمع بیٹھا ہے اللہ مجمع بیٹھا ہے ہمیں نہیں معلوم مولا اس میں کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا اللہ کون تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں اٹھ اٹھے تیرے سامنے بھی بلاتا ہوگا کہ اللہ کو رات کو چادر اپنے سر پہ رکھتا ہوگا اور نہ جانے اندر اندر تجھ سے کیا کیا باتیں کرتا ہوگا کیسے کیسے روتا ہوگا اللہ آج کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کو معاف فرما دے کہ اللہ اللہ اگر آج مغفرت نہ ہوئی تو مولا تو بتا کب مغفرت ہوگی مولا اس لیے کہ جبرائیل نے تو بدعا دے دی تیرے نبی نے آمین کہہ دیا اے اللہ یہ پیغام مل گیا برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اللہ تو ہمیں معاف کر دے مولا اللہ تو بڑا کریم ہے مولا اللہ تو نے کبھی ہم کو بھوکا نہیں مانا اللہ کبھی تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا اللہ اللہ تو نے کبھی ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھیلے اے اللہ تو نے یہ ملک عطا کیا اے اللہ اللہ اللہ نے نے ہمیں کا نہیں دینے والا ہاتھ بنایا لینے والا ہاتھ نہیں بنایا مولا اللہ تو چاہتا تو ہم کو بکھانی بنا سکتا تھا ہم کو فقیر بنا سکتا تھا اللہ ہم کو راستے پر پٹک سکتا تھا اے اللہ اور سب سے بڑا کرم مولا تو نے ہم کو ایمان دیا مولا اللہ تو چاہتا تو یہودی بنا دیتا عیسائی بنا دیتا مجوسی بنا دیتا تیرا کون کچھ بگاڑ سکتا تھا اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اے اللہ اس تاریخ کا وہ بالکل قریب سے قریب تک ہوتا جا رہا یہ کبھی سے پاک اللہ صرف ہماری تسلی کے لیے مولا ہماری تسلی کے لیے مولا اے اللہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے ساتوں آسمان ناراض ہو جاتے ہیں ساتوں زمین شکایت کرتی ہے ساتوں پہاڑ ناراض ہو جاتے ہیں اے اللہ اے اللہ سارے فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ یہ آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب تیرے سامنے آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ تیرے بندے نے گناہ کیا ہم اس کو زمین میں ڈھسا دے وے ہم اس کو برباد کر دے وے ہم اس کو ڈھسا دے وے ہم اس کو جھلا دے وے اللہ تو کتنے پیار سے کہتا ہے آسمان زمین پہاڑ فرشتے اگر تمہارا بندہ ہے زمین میں دو تمہارا بندہ ہے جلا دو اور اگر میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر دو میرے حوالے کر دو اللہ یہ آسمان زمین پہاڑ فرشتے سب پوچھتے ہیں اللہ ہے تو تیرا ہی بندہ تیرے حوالے مگر اللہ تو کرے گا کیا یہ بہت گناہ کرتا ہے یہ بہت پاپ کرتا ہے اللہ تو کرے گا کیا اے اللہ آپ تو کتنے پیار سے کہتا آسمان زمین پہاڑ فرشتے میں کچھ نہیں کروں گا میں اس کے رونے کا انتظار کروں گا میں کچھ نہیں کروں گا میں اس کو بہرا نہیں بناؤں گا میں اس کو اندھا نہیں بناؤں گا میں اس کو زمین میں نہیں دھساؤں گا میں اس کے رونے کا انتظار کروں گا ان اطاری لیلت قبل تو ان اطالی نہارت قبل تو ہو یہ رات کو آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا یہ دن کو آئے گا تو بھی معاف کر دوں گا اے اللہ اللہ وہ گھڑی آ چکی ہے مولانا مولا وہ گلی آ چکی ہے مولا یہاں سارے بندوں کے آنکھوں میں آنسو ہے مولا اللہ تیرے سارے بندے رو رہے ہیں مولا اللہ سب کو معاف فرما دے مولا آج ہم سب کو معاف فرما دے مولا ہم کو بھی معاف فرما دے ہمارے اماں اور ابا کو بھی معاف فرما دے اللہ ہماری ہمارے اوپر بہت ہے مولا ماں ماں ہے مولا بہت بڑی نعمت ہے مولا اے اللہ اللہ ہماری ماں کے ہمارے ابا کے ہمارے اوپر بہت احسان ہے مولا اے اللہ اللہ ماں نے بہت تکلیف اٹھا کے ہمیں بڑا کیا ہے لوگوں کی گالیاں کھا کھا کے ہمیں بڑا کیا ہے مولا اللہ ان کی عمر میں خوب برکت فرما دے ان کو تندرستی عطا فرما دے ان کو صحت عطا فرما دے ان کے سائے کو ہمارے سر پر تاجر قائم و دائم فرما دے اللہ ان کی عمر میں برکت ہوتی رہے گی تو بچوں کو ہر طرح کی برکت دیتا رہے گا رحمت دیتا رہے گا اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت عطا فرما دے اللہ یہاں ایسے میرے بہت سے بھائی بیٹھے ہیں کسی کی ماں کا انتقال کسی کا فخر اللہ کری دے مولا اللہ ہے مولا اللہ کون بیٹا ہوگا جو ماں کو یاد نہیں کرتا ہوگا کون بیٹا ہوگا جس کو اپنے ابا یاد نہیں آتے ہوں گے اللہ بتا مولا وہ دن کیسا دن ہوگا مولا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا اللہ وہ اپنی قبر میں سو گئے مولا وہ اپنی قبر میں سو گئے مولا اللہ جن کے اما ابا قبر میں سو گئے مولا تیرے لیے کوئی مشکل نہیں مولا قبولیتی گڑی ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے اللہ قبولیت کی گڑی ہے مولا تیرے لیے کیا مشکل ہے ان کو قبر میں ایک پیغام پہنچا دے مرحوم ماں کو مرحوم ابا کو قبر میں ایک پیغام پہنچا دے کہ تیرا نالک بیٹا تجھے بہت یاد کر رہا ہے تیرا نالک بیٹا مسجد میں بیٹھ کے تیرے واسطے بھیک مانگ رہا ہے اللہ ان کو قبر میں چلندہ بتا دے ہماری آنسو بتا دے تاکہ اگر وہ ناراض ہو کر گئے ہو اللہ ان کو قبر میں راضی کر دے مولا ان کو قیامت کے میدان میں ہم سے راضی مولا ہر ماں ہر باپ قیامت کے میں ہم سے اگر یہ ناراض ہو مولا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا مولا موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہوگا مولا اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے اللہ آج بچے مولا مولا باپ نہیں سنبھال پاتا مولا اللہ ہم تیرے حوالے کرتے مولا ہمارے بچوں کو حافظ قابل بنا دے عالم کا بنا دے منتقی اور پرہیزگار بنا دے دین کا دائی بنا دے چپے چپے میں تیرے کلمے کو زندہ کرنے والا بنا دے آنکھوں کی تھندک بنا دے اللہ کوئی بیٹا یا کوئی بیٹی ایسا کام نہ کرے مولا مولا ہمارا بیٹا ہماری بیٹیاں کوئی ایسا کام کبھی نہ کرے مولا کہ باپ کسی کو اپنا منہ بھی نہ بتا سکے ماں دو سہیلیوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ بھی نہ سکے اے اللہ ایسی زندت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اللہ احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم هنا أعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين